اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قل اعوذ برب الفلق کہہ دیجئے میں فلق کے رب کی پناہ مانگتا ہوں من شر ما خلق اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے ومن شر فی العقد اور گروہوں میں گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے گرا کے اندر جو پھونکتی ہیں یعنی جادوگر جادو کر کے وہ گرا لگاتی ہیں اور پھر پھونکے مارتے ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے